امام مالک نے ابو زبیر سے اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی انہوں نے کہا حدیبیہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہم نے سات افراد کی طرف سے ایک اونٹ سات کی طرف سے ایک گائے کی قربانیاں دیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو پچاسی